السلام علیکم خواتین حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز میں تھرٹینتھ لیکچر آپ کے سامنے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک مہینے کی ٹرانزیکشنز لی تھی ان ٹرانزیکشنز کو ہم نے پہلے تو اینالائز کیا تھا کہ جی وہ کس نوعیت کی ہے اور پھر ان ٹرانزیکشنز کو ہم نے بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کیا تھا لیجر اکاؤنٹس بنائے تھے اور بیلنسز جنوری کے اخیر میں کیلکولیٹ کیے تھے کہ جی ہر اکاؤنٹ میں کیا بیلنس رہ جاتا ہے اس مہینے کے لین دین کے بعد اور پھر ان بیلنس سے ایک ٹرائل بیلنس اکتیس جنوری کا بنایا تھا ہم نے اس ٹرائل بیلنس سے پھر ایک بڑا سمپل بڑا بیسک قسم کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ بھی بنایا تھا آج کے لیکچر میں ہم اب فروری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے اور اس میں جو مختلف واؤچرز کا استعمال ہوتا ہے یعنی آپ یاد ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ریسیٹ کا واؤچر ہوتا ہے ایک پیمنٹ کا واؤچر ہوتا ہے اور پھر جرنل واؤچرز بھی ہوتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں خاص طور پہ جرنل واؤچرز کے حوالے سے ہم آپ کو مزید بتائیں گے بھی اور جو فروری کے مہینے کی ٹرانزیکشنز ہیں ان میں جو ٹرانزیکشن ہوں گی ان کو جرنل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کرنے کی بات بتائیں گے اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم اگلے پیریڈ میں پچھلے مہینے سے جو بیلنس کیری فارورڈ کرنے ہیں آگے لے کے جانے ہیں کیونکہ وہ ہم بیلنس کو بھول نہیں سکتے ہیں یعنی جنوری کے آخر میں اگر بینک کا بیلنس یا کیش ان ہینڈ کا ایک بیلنس تھا ہمارے پاس تو وہ ختم نہیں ہو جاتا وہ بیلنس جو ہے وہ اگلے مہینے میں ٹرانسفر ہوتا ہے کیونکہ اگلے مہینے اسی کیش میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے لہذا وہ بیلنس ہمیں اگلے مہینے میں بھی اویلیبل ہوتا ہے سو وہ بھی دیکھیں گے کہ جی ان بیلنس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کیسے ہوتا ہے اور پھر جو فروری کی مہینے کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ریکارڈ کر کے تو ٹرائل بیلنس بنانے کی کوشش کی جائے گی سب سے پہلے ہم واؤچرز کی بات کر لیں واؤچرز جیسے کہ میں پہلے عرض بھی کیا کہ ایک ڈیفائنڈ فارمیٹ ہوتا ہے اس کا جس میں بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا اس میں لکھا جاتا ہے ان واؤچرز کا استعمال جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ کنٹرول رہتا ہے ٹرانزیکشنز کی ریکارڈنگ کے اوپر واؤچرز عام طور پہ پری نمبرڈ ہوتے ہیں اور کنزیکٹولی ایک دوسرے کے بعد ان کا نمبر چلتا ہے کوئی اس میں بریک نہیں آتا اگر کوئی واؤچر خراب ہو جائے تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ کینسلڈ اور اس کو پھاڑ کے پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ وہ جو فائل آپ بناتے ہیں واؤچرس کی اسی میں وہ کینسلڈ واؤچر بھی لگا رہنے دیتے ہیں یہ نہیں کہ جی وہ چونکہ واؤچر خراب ہو گیا تھا کسی بھی وجہ سے خراب ہو سکتا تھا اس واؤچر کی جگہ اس کو پھاڑ دیا ہم نے چونکہ لہٰذا اس کا نمبر جو ہے وہ پھر کے استعمال کر لیں گے آگے یا وہ نمبر سکپ کر دیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ واؤچر جو خراب کیا ہے یا خراب ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے اور کینسل کرنا پڑ گیا ہے وہ کی فائل میں ساتھ رہے گا اور اس بات کی سند رکھ ہوگی کہ یہ سند ہوگی کہ سیریل میں ایک سیریز میں ایک آرڈر میں تمام واؤچرز آپ کے پاس موجود ہیں اور چل رہے ہیں اب واؤچرز کی تین اقسام ہیں ایک تو ہم نے کہا تھا کہ ریسیٹ واؤچر ہوتا ہے ایک پیمنٹ واؤچر ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ جرنل واؤچر ہوتا ہے ریسیٹ واؤچر ظاہر ہے کہ ریسیٹس کے لیے یعنی کیش یا بینک میں جو ریسیٹ ہوتی ہے جو پیسے آتے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ریسیٹ واؤچر بنایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ کیش ہی میں پیسہ آئے چیک کے ذریعے پیسہ آتا ہے چیک بینک میں ڈپوزٹ ہوتا ہے لہذا ریسیٹ واؤچر اس کا بھی بنے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ریسیٹ واؤچر جو ہیں وہ کیش کے لیے علیحدہ استعمال کیے جائیں یا کیش ریسیٹ واؤچر علیحدہ ہو اور بینک ریسیٹ واؤچر علیحدہ ہو یہ آپ کی ہے اب ہم آپ کو ایک سیمپل دکھاتے ہیں ریسیٹ واؤچر کا یہ سیمپل آپ کے سامنے ہے اس کو آپ بینک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کیش کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کوئی نام نہیں دینا چاہتے کہ جی یہ بینک ہے یا کیش ہے اور اس کو صرف رسیٹ واؤچر ہی کہنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ فارمیٹ جو ہے یہ تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں درج ہیں جن کا لکھنا بہت ضروری ہے تاریخ جس تاریخ کو پیسہ ایکچولی آیا یہ میں بات پھر دہرا دوں کہ جی واؤچر فوری طور پہ بنانا چاہیے جیسا ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جیسے ہی پیسے ریسیو ہوتے ہیں یا پیسے پے کیے جاتے ہیں واؤچر بننا چاہیے اور اس پہ جس تاریخ میں وہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس تاریخ کا درج کرنا ضروری ہے نمبر ہے تو وہ پری نمبرڈ ہو سکتا ہے یا آپ اس کو ایک کنزیکٹو نمبر دیا جا سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ کے حساب سے زیرو زیرو ون کے حساب سے اے بی ون کے حساب سے اے اے ون کے حساب سے جس طریقے سے چاہے جو سیریز آپ بنانا چاہتے ہیں ہر مہینے کے لیے آپ مختلف بنانا چاہتے ہیں ہر سال کے لیے مختلف بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے یہ نمبر بنا کے ان کو باؤچرس کو لگا دیں اب ایک تیسری چیز ہے کہ کیش یا بینک کوڈ یعنی یہ وہ کوڈ ہے یا وہ اکاؤنٹ کا نمبر ہے بینک اکاؤنٹ کا نمبر نہیں لیکن جو لجر میں آپ نے اکاؤنٹ کھولا تھا اس کا ریفرنس ہے یہ اس کا ریفرنس ہے کیونکہ جس وقت آپ کو آپ کے پاس رسید آتی ہے تو رسید تو ہمیشہ ڈیبٹ ہوگی ڈیبٹ کہاں پہ ہوگی کیش بک میں کیش اکاؤنٹ میں یا بینک اکاؤنٹ میں تو یہ یہ چونکہ ریسیٹ واؤچر ہے اس لیے آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی آپ کو ڈیبٹ کرنا ہے کیش اکاؤنٹ اگر آپ صرف کیش یا بینک کا کوڈ یہاں دے دیتے ہیں تو پھر جو آگے اس واؤچر سے کتاب یا لیجر لکھے گا اس کو یہ آٹومیٹکلی پتا چل جاتا ہے کہ جی یہ چونکہ ریسیٹ واؤچر ہے اس لیے اس کا جو کوڈ بینک کا یا کیش کا جو لگا ہوا اس اکاؤنٹ کو اس نے ڈیبٹ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جی اگر آپ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو پھر کمپیوٹر پروگرام ایسے کی جا سکتی ہے کہ جو ڈیبٹ کا کوڈ ہے وہ چونکہ اسٹینڈرڈ کوڈ ہو جاتا ہے اس لیے اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہو جاتا ہے بن جاتا ہے وہ آٹومیٹکلی پک اپ کر لے گا اس کو ہاں اب کریڈٹ کہاں کیا جائے گا کریڈٹ جو ہے اس کے لیے جو نیچے خانے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تفصیل لکھی جائے گی اس تفصیل میں اس کریڈٹ جس اکاؤنٹ کو کرنا ہے اس کا کوڈ بھی کوڈ بھی دیا جائے گا اور اس اکاؤنٹ کا ٹائٹل بھی لکھا جائے گا اس کا جو ڈسکرپشن ہے اس اکاؤنٹ کی وہ بھی لکھی جائے گی تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان ریسیٹ واؤچر پہ تحریر کی جاتی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جس نے یہ ریسیٹ واؤچر بنایا وہ بھی دستخط کرے جس نے اس واؤچر کو چیک کیا اس کو بھی دستخط کرنے چاہیے اور یہ عام طور پہ سائز آف دی آرگنائزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی وہاں پہ ڈویژن آف ڈیوٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جی جو ایک شخص کام کر رہا ہے کوئی دوسرا اس کا سپروائزر یا کوئی اس سے اس کا جو سینئر ہے وہ اس کام کو چیک کرے تاکہ غلطی کا امکان جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا جائے تو اس لیے جس نے واؤچر بنایا اور کس جس نے اس واؤچر کو چیک کیا ان دونوں کے دستخط جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اب پیمنٹ کی بات کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جی پیمنٹس جو ہیں وہ کیش یا چیک کے ذریعے کی جاتی ہیں کیش کے لیے پھر وہی کیش پیمنٹ واؤچر بنے گا اگر بینک سے پیمنٹ ہوئی آپ نے چیک لکھ کے دیا تو بینک پیمنٹ واؤچر بنے گا تو آئیے پیمنٹ واؤچر دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے اب یہ جو واؤچر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر وہی وہی سٹائل ہے وہی طریقہ ہے کہ جی جیسے پہلے ہم نے آپ کو ریسیٹ واؤچر کا بتایا کہ چیزیں بھی تقریباً وہی لکھی ہوئی بلکہ تمام وہی لکھی ہوئی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ یہ اب پیمنٹ واؤچر کہلاتا ہے وہ پہلے والا جو ہے وہ ریسیٹ واؤچر کہلاتا تھا اس کے علاوہ کوئی فرق ایک فرق البتہ ہو گیا اب یہ چونکہ پیمنٹ واؤچر بن گیا ہے اس لیے یہاں پہ جو کیش یا بینک کا کوڈ یا عنوان یا نام لکھا جائے گا اس سے جس شخص نے کتابیں لکھنی ہے وہ چونکہ یہ پیمنٹ واؤچر کو ہینڈل کر رہا ہے اس لیے وہ یہ کہے گا کہ جی اس دفعہ کریڈٹ جو ہے وہ کیش یا بینک کو کرنا ہے اور فلاں کوڈ کو کرنا ہے فلاں اکاؤنٹ نمبر کو یا فلاں سرو نمبر کو کرنا ہے نہ کہ کہ ڈیبٹ ریسیٹ میں جب آپ نے لکھا تھا تھا تو وہاں پہ اصول جی یہاں پہ فگر ڈیبٹ جو ہونی ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ہونی ہے اب پیمنٹ واؤچر پہ جو یہ فگر لکھی ہوئی ہے تو جی یہ کریڈٹ ہونا ہے ڈیبٹ نہیں ہونا کیونکہ پیمنٹ ہو رہی ہے اور نیچے جو تفصیل دی ہوئی ہے اس تفصیل کے اندر اس دفعہ جو اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا کوڈ لکھیں گے اور اماؤنٹ وغیرہ لکھیں گے وہی باقی چیز کہ جی کون تیار کر رہا ہے اور کون اس کو تیار شدہ واؤچر کو جو ہے اس کو چیک کر رہا ہے تو یہ آپ کا پیمنٹ واؤچر جو ہے یہ ہوا اب بات کرتے ہیں جرنل واؤچرس کی چونکہ ہم نے پہلے جن کی طرف اشارہ تو بہت دفعہ کیا اور کہا بھی کہ جی واؤچر بنتا ہے اور ریکارڈ اس کے تھرو ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام ٹرانزیکشن جس میں کے ٹرانزیکشن کے وقت کیش میں کوئی ادائیگی یا وصولی نہ ہو رہی ہو یعنی اس ٹرانزیکشن کے ہونے کی وجہ سے نائد cash account long the bank account آگ affect then we use the جین voucher to record the transaction in the books of accounts وہ تمام ٹرانزیکشن جو کہ فی الوقت جن کی ادائیگی کیش میں نہیں ہو رہی یا جن کے وصولی کیش میں نہیں ہو رہی لیکن ٹرانزیکشن بہرحال ہوئی ہے ان ٹرانزیکشن کو ہم جرنل واؤچر کے ذریعے بکس آف اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرتے ہیں اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے مثال کے طور پہ ہم نے بات کی تھی کہ جی بجلی کا خرچ ہے ایک مہینے کا بجلی کا بل جو ہے وہ تو اگلے مہینے میں آنا ہے یا آجا آتا ہے وہ جب آتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی اکتیس جنوری کی کتابیں پھر سے لکھنی شروع کر دیں کہ جی ہاں جی یہ چونکہ بل بعد میں آیا تھا اس لیے اکتیس جنوری سے پہلے چونکہ خرچہ پہلے کا ہے تو اس لیے نہیں اب وہ بل آ گیا ہمارے پاس آٹھ فروری کو نو فروری کو جو بھی جس تاریخ کو بھی آیا لیکن ہے وہ بل اکتیس جنوری تک کا یا پچھلے مہینے سے ریلیٹ کرتا ہے اب اس کو جو ہے پچھلے مہینے کے خرچوں میں شامل کرنے کے لیے کیونکہ خرچہ تو وہ پچھلے مہینے کا ہے پیمنٹ ٹھیک ہے اس کی اس مہینے میں ہوگی لیکن خرچہ تو پچھلے مہینے کا اب خرچہ پچھلے مہینے کا کیسے ریکارڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو بل کا اماؤنٹ آیا ہے اس کو جنرل باؤچر کے تھرو جنوری کے مہینے میں ریکارڈ کیا جائے گا کہ اکتیس جنوری جل واؤچر کی تاریخ ہوگی electricity bill payable electricity bill جو پے کرنا ہے یہ ہمارا اس واؤچر کا کی ڈسکرپشن ہوگی اکاؤنٹ کس کو ڈیبٹ کرنا ہے اور کس کو کریڈٹ کرنا ہے جو ایکسپینس ہوا ہے بجلی کا اس کے اکاؤنٹ کو الیکٹریسٹی ایکسپینس کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جائے گا اور چونکہ ابھی پے کرنا ہے تو پیبلز کا اکاؤنٹ جو ہے یا اکروڈ ایکسپینس کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو کریڈٹ کیا جائے گا جنرل واؤچر پہ debit electricity expense account credit electricity accrued expense account یا پیبلز اکاؤنٹ اسی وہ اماؤنٹ جو کہ بل کا ہے اس سے ڈیبٹ اور کریڈٹ ہو جائے گا یہ جرنل جو ہے یہ کتابوں میں انٹر کیا جائے گا پوسٹ کیا جائے گا پوسٹنگ کا مطلب اکاؤنٹنگ کی ٹرمینالوجی میں انٹر یا انٹری کرنا ہوتا ہے سو یہ جرنل واؤچر جو ہے یہ جرنل واؤچر پہلے زمانے میں بنایا جاتا تھا پھر اس کو کتابوں میں لکھا جنرل جنرل جنرل آپ کو یاد ہے میں نے ایک لفظ استعمال یا ایک ٹرم استعمال کی تھی بہت کچھ پہلے اس میں لکھے جاتے تھے پھر جنرل جنرل سے جو ہے وہ لیجر میں پوسٹنگ کی جاتی تھی تو اب چونکہ جنرل جنرل کا استعمال نہیں ہوتا جنرل واؤچر ہی ریکارڈ ہوتا ہے اور جنرل واؤچر سے ہی کتابوں میں انٹری ہوتی ہے لہذا یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ تمام ٹرانزیکشن جو کہ کیش میں جو جو جو کیش کو افیکٹ نہیں کرتی ان کو ریکارڈ ہم جرنل واؤچر کے تھرو تھرو کرتے ہیں جرنل واؤچر کا سیمپل دیکھ لیتے ہیں اس میں وہی چیزیں کہ جی آرگنائزیشن کا نام ہے تاریخ کیا ہے جس تاریخ کو یہ جرنل واؤچر بنا اس کا نمبر اور یہ بھی پری نمبرڈ ہونے چاہیے جیسے ریسیپ واؤچر اور پیمنٹ واؤچر کا میں نے کہا کہ جی سیریلی ہونے چاہیے اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پری نمبرڈ ہو تو اس واؤچر کو بھی پری نمبرڈ ہی اگر ہو تو بہتر ہے اور سیریل ہو سیریلائزڈ ہوگا یہ اس کے اندر ہم ڈسکرپشن لکھیں گے اکاؤنٹ کا نام لکھیں گے کہ بھئی یہ کون سے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوگا یا کون سے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا اس کا فولیو نمبر یا کوڈ نمبر جو ہے وہ لکھا جائے گا اس کے بعد جو ڈیبٹ کا اماؤنٹ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جی ڈیبٹ جو ہے وہ ایک ہی اماؤنٹ ہو لیکن وہ دو مختلف اکاؤنٹس کو افیکٹ کر رہا ہو یا ڈیبٹ دو اکاؤنٹس میں ہو کریڈٹ جو ہے وہ ایک ہی اکاؤنٹ میں یہ آگے چل کے جو ہے وہ ہم بات بتائیں گے کہ جی آپ ایک ہی واؤچر پہ ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن کیسے استعمال کر سکتے ہیں سو وہ بات کے لیے رہنے دیتے ہیں پھر وقت تو یہ ہے کہ جی آپ نے جس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے اور جس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہے ان کا نام لکھیں گے ان کا لیجر فولیو یا کوڈ نمبر لکھیں گے جو اماؤنٹ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہونا ہے وہ لکھ دیا جائے گا چینل واؤچر کی شرط یہ ہے کہ کوئی چینل واؤچر جو ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہو سکتا ان بیلنس کا کیا مطلب ہے ان بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈیبٹ سائٹ کریڈٹ سائٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی کریڈٹ سائٹ ڈیبٹ سائٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی دونوں طرف اتنا ہی اماؤنٹ ہوگا جو کہ کسی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگا اور کسی اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوگا جب ہم مینولی کتابیں لکھا کرتے تھے یا ہاتھ سے لکھتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ کبھی ایڈیشن کرتے ہوئے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دو دو تین تین ٹرانزیکشن یا زیادہ ٹرانزیکشن بھی تو اس کو ایڈ کرنے میں جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی تھی لہذا جرنل واؤچر جو ہے اس میں غلطی ہو جاتی تھی کہ جی ایڈیشن میں کہیں غلطی ہو گئی یا کوئی فگر لکھنے میں غلطی ہو گئی یا کچھ اس قسم کی بات ہو گئی تو وہ امبیلنس ہو جاتا تھا جب وہ امبیلنس ہوتا جاتا ویسے ہی اس کو جو ہے کتابوں میں انٹر کر دیا جاتا تھا ریزلٹ یہ ہوتا تھا کہ جب ٹرائل بیلنس اٹھایا جاتا تھا تو ٹرائل بیلنس بیلنس نہیں کرتا تھا لیکن اب کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جی آپ پھر پروگرام کر سکتے ہیں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کو کہ جی کوئی امبیلنسڈ یا ان بیلنسڈ جیوی جو ہے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جائے گا پروگرام اس کو ریجیکٹ کر دے گا کہ جی یہ آپ کا جے وی جو ہے یہ جنرل واؤچر جو ہے یہ آپ کا جنرل واؤچر جو ہے یہ بیلنس نہیں ہے تو لہذا اس کا بیلنسڈ ہونا ضروری ہے اسی واؤچر کے نیچے جو ہے وہ ایک نریشن یا اس کی کہ بھائی یہ واؤچر کیوں آپ نے بنایا یہ لکھنا بہت ضروری ہے کہ جی یہ واؤچر جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے اور کیوں بنایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ جیسے ہم نے بجلی کے بل کی بات کی کہ being electricity expense for the month of January یا فلانا مہینہ یہ چیز آپ کو لکھنا پڑے گی ریزن جرنل واؤچر بنانے کا وہ لکھنا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ وہ نہیں لکھیں گے وہ ایک جیو واؤچر جو ہے وہ کیا کنوے کرے گا کیش ریسیٹ واؤچر یا کیش پیمنٹ واؤچر یا بینک ریسیٹ واؤچر یا بینک پیمنٹ واؤچر تو ایک چیز کنوے کر رہا ہے کہ جی یا ادائیگی ہوئی ہے یا وصولی ہوئی ہے اور کیش میں ہوئی ہے یا بینک کے ذریعے ہوئی ہے اگر ادھر آپ کچھ لکھیں گے نہیں تو پھر کیا پتا چلے گا کہ جی ڈیبٹ اس اکاؤنٹ کو کر دیا اس اکاؤنٹ کو کر دیا بھائی کیوں کر دیا تو وجہ جو ہے وہ وجہ اس کے اوپر واؤچر پہ لکھنا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر اس واؤچر کو انکمپلیٹ بھی تصور کیا جاتا ہے اور پھر اس واؤچر کو جو بنائے گا جو چیک کرے گا اور پھر جو اپروو کرے گا کیونکہ یہاں پہ اپروول کی بھی ضرورت ہے کہ جی آپ نے یہ واؤچر جو ہے یہ واؤچر کسی کی اجازت سے بناؤ کرنا تو جس کا جو جی چاہو جتنے مرضی ہے واؤچر بغیر دستخط کے خود ہی ڈال دے کتابوں کے اندر اور ایک اور تماشا بن جائے سو ضروری ہے کہ یہ واؤچر جو ہے یہ کسی ریسپانسبل آفیسر کی اپروول سے بنایا جائے تو یہ تو بات ہم نے کیا اب جنرل واؤچر کی اب آتی ہے بات وہ بیلنسز کی جو اکاؤنٹ میں بیلنسز ہم جنوری کے آخر میں جیسے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے پچھلے اگزامپل میں ہم نے جنوری کے آخر میں آ کے بیلنسز نکالے تھے کہ جی یہ اگر جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل کریڈٹ سائڈ کے ٹوٹل سے زیادہ ہے تو بیلنسنگ فگر کریڈٹ سائڈ پہ لکھی جائے گی لیکن اس بیلنس کو جو کریڈٹ سائڈ پہ بیلنسنگ فگر لکھی جائے گی اس کو ہم ڈیبٹ بیلنس کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ زیادہ تھا اور ڈیبٹ سائڈ کا کم تھا اور فگر جو ہے بیلنسنگ فگر جو ہے وہ ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھی تھی تو اس بیلنس کو چونکہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا تھا اس کو ہم نے کریڈٹ بیلنس کہا تھا اب یہ کہنا اور کرنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم ذرا وہ اس میں واپس چلتے ہیں جو اکاؤنٹ کچھ بنائے تھے ہم نے پچھلی مرتبہ چلیے ایک اکاؤنٹ ہے یہ آپ کے سامنے آیا ہے اب اس میں ڈیبٹ سائڈ میں دو ٹرانزیکشن ہم شو کر رہے ہیں آپ کو کہ جی ان کا ٹوٹل ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا کریڈٹ سائڈ پہ بھی ہم آپ کو دو ٹرانزیکشن شو کر رہے ہیں جن کا ایک اسی ہزار کی ایک تیس ہزار کی جن کا دونوں کا ٹوٹل جو ہے ایک لاکھ دس ہزار بنتا ہے ایک لاکھ دس ہزار اور ایک لاکھ بیس ہزار میں فرق جو ہے وہ دس ہزار روپے کا ہے یہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے یہ جنوری کے مثال کے طور پہ جنوری کے مہینے میں ہوئی اکتیس جنوری کو اس مد میں جو بیلنس تھا وہ اب کیا رہا وہ دس ہزار ہو گیا کیونکہ ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل تھا ایک لاکھ بیس ہزار کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل تھا ایک لاکھ دس ہزار دونوں کا فرق دس ہزار روپیہ کریڈٹ سائڈ کم ہے ڈیبٹ سائڈ سے لہذا فرق جو ہے یا ڈفرنس جو ہے یا بیلنسنگ فگر جو ہے وہ آپ کریڈٹ سائٹ پہ لکھ رہے ہیں دس ہزار روپیہ اور یوں اکتیس جنوری کو آپ نے دونوں سائڈوں کو بیلنس کر کے بیلنس نکالا اس اکاؤنٹ پہ دس ہزار روپیہ جو کہ آگے لے جائیں گے آپ اگلے مہینے لے کے جائیں گے کیونکہ اس بیلنس کا تمام تر اس بیلنس کے ساتھ کیا ہونا ہے ابھی وہ اگلے مہینے ہوگا شاید شاید اس کے اگینسٹ کوئی وصولی ہونی ہو یا کچھ اور کوئی ہونا ہو کوئی اور ٹرانزیکشن ہونی ہو ہمیں نہیں پتا اس وقت تو یہ ہے کہ جی اکتیس جنوری کو یہ اماؤنٹ جو ہے یہ بیلنس جو ہے یہ اگلے مہینے ہم نے کیری فارورڈ کرنا ہے اور چونکہ ہم نے یہ کہا کہ جی ڈیبٹ سائڈ زیادہ تھی لہذا فگر بھی بیلنس بھی جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہی آئے گا لیکن جس مہینے میں ٹرانزیکشن ہوئی اس مہینے میں ٹرانزیکشن کلوز کرنے کے لیے ٹرانزیکشن ختم کرنے کے لیے بیلنسنگ فگر دائیں ہاتھ پہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھی گئی جس کو کہ اگلے مہینے میں ہم لیفٹ سائڈ پہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے اس طریقے سے آپ یوں بھی سمجھ لیجیے کہ جی ہم نے اگر بیلنسنگ فگر کو کریڈٹ سائڈ پہ لکھا اور اس اس اس کے اگلے مہینے فگر کو کو بیلنس جب ہم نے کیری فارورڈ کیا اور اس کو لے کے اگلے مہینے گئے تو اگلے مہینے اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ اگر لکھ دیا تو ایک طریقے سے وہ بھی ڈبل انٹری ہی کا پارٹ ہے کہ جی وہ کریڈٹ اور وہ ڈیبٹ آپس میں دونوں بیلنس کر دیتے ہیں کتاب کو تو یہ بات ہے سر یہ زون میں یہ رکھیے کہ جی جب آپ کریڈٹ بیلنس لکھیں گے وہ اگلے مہینے یا اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ڈیبٹ سائڈ پہ جائے گا نہ کہ کریڈٹ سائٹ پہ ہی لکھا جائے گا اسی طریقے سے اگر ڈیبٹ سائڈ پہ بیلنس ہوگا تو وہ ڈیبٹ سائڈ پہ نہیں لکھا جائے گا وہ کریڈٹ سائٹ پہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں لکھا جائے گا تو یہ چیز آپ یاد رکھیے اب یہ تو ہم نے ایک آپ کو سیمپل دکھایا تھا اب آپ دوسرا سیمپل دیکھ لیجئے کہ جی ہے تو وہی اکاؤنٹ اور وہی ٹرانزیکشن وہی سب چیز ہے لیکن ذرا اس دفعہ اس کا لکھنے کا انداز مختلف ہے کہ جی آپ کے پاس ایک ڈیبٹ کالم ہے کریڈٹ کالم ہے ایک آپ کے پاس بیلنس کا کالم ہے اور وہی بات کہ جی اکتیس جنوری کو آپ کلوز آف کر رہے ہیں اکاؤنٹس تو طریقہ کار وہی ہے صرف لکھنے کا انداز یا فارمیٹ یا اسٹائل جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو یہ کیرنگ فارورڈ بیلنس کی بات تھی کہ جی اگر آپ کریڈٹ سائڈ کا جو بیلنس ہے وہ کریڈٹ سائڈ کا بیلنس آپ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اگر کیری کر رہے ہیں تو اس کو آپ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے اور اگر ڈیبٹ بیلنس آپ نے نکالا ہے تو وہ آپ کریڈٹ سائڈ پہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں لکھیں گے نہ کہ ڈیبٹ سائڈ پہ تو یہ بات یاد رکھیے گا سو so, اب ہم بات کرتے ہیں اسی ایگزامپل کی جو ہم پچھلے مہینے پچھلے پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا اور جس میں ہم نے جنوری کے مہینے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈ کی تھی اب اس دفعہ جو ہے وہ ہم فروری کے مہینے کی ٹرانزیکشن جو ہے علی ٹریڈرز کی وہ ریکارڈ کرتے ہیں کیا ٹرانزیکشن ہیں آئیے یہ دیکھتے ہیں دو فروری کو پچیس ہزار روپیہ بینک میں جمع کیا گیا جو اکروڈ ایکسپنس تھے پندرہ ہزار کے ان میں پانچ ہزار روپے کی کمی ہوئی پانچ فروری کو جو ایکسپنس تھے اکروڈ ان کی پیمنٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے کی ہوئی چھ فروری کو چودہ ہزار روپے کا کیش جو ہے وہ ہمیں مسٹر بی سے جو کہ ہمارے ڈیٹر تھے ان سے وصول ہوا سات فروری کو ہم نے اپنے ڈیٹر مسٹر بی کو ایک ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا کیونکہ انہوں نے وقت سے پہلے شاید پیمنٹ کر دی ہوا دس فروری کو آپ نے کچھ گڈس خریدے کریڈٹ پہ اے سے ساٹھ ہزار روپے کے بارہ فروری کو آپ نے گڈز بیچے کریڈٹ پہ بی کو پچانوے ہزار روپے پندرہ فروری کو آپ نے پچہتر ہزار روپیہ آپ نے بینک میں فکسڈ ڈپوزٹ پہ رکھوایا سترہ فروری کو آپ نے مسٹر اے کو پچیس ہزار روپے چیک کے ذریعے پیمنٹ کیا بیس فروری کو آپ کو مسٹر بی نے پچہتر ہزار روپے کیش دیے اٹھائیس فروری کو تنخواہیں جو ڈیو تھی اٹھائیس فروری کو پانچ ہزار روپے کی وہ ہوئی پیمنٹ نہیں ہوئی اور اسی روز کچھ اور مزید ایکسپنسز آپ کے پندرہ ہزار روپے کے ایکرو ہوئے اس مہینے کے یعنی وہ ایکسپنسز جو کہ فروری کے مہینے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی پیمنٹ فروری کے مہینے میں نہیں ہوئی اب آپ کو یاد ہے کہ جی ہم نے اکتیس جنوری کا ایک ٹرائل بیلنس بنایا تھا آئیے اس ٹرائل بیلنس پہ واپس چلتے اب یہ ٹرائل بیلنس جو ہے اس میں آپ کے سامنے ہے اور اس میں مختلف اکاؤنٹس کے بیلنسز لکھے ہوئے کیش اکاؤنٹ پینتیس ہزار بینک اکاؤنٹ اکتیس کیپٹل اکاؤنٹ دونوں اب یہ بیلنسز جو ہیں یہ فروری پہلی کو فروری کے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے شروع جس طریقے سے ہوگا وہ ان بیلنسز کے ساتھ ہوگا اور بیلنسز جو فروری کے پہلی تاریخ کو لکھے جائیں گے وہ یہی بیلنس لکھے جائیں گے جو کہ ٹرائل بیلنس میں موجود ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جی کیش اکاؤنٹ میں مثال کے طور پہ یہ جو بیلنس ہے جو کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا تھا جنوری کے مہینے میں اب ڈیبٹ سائڈ پہ اس کو ہم چھتیس ہزار روپے کے بیلنس کو جو ہے وہ لکھ رہے ہیں um, uh, یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ بیلنس براڈ فارورڈ ہے براڈ فارورڈ کہاں سے ہے کہاں سے آگے لایا جا رہا ہے پچھلے مہینے سے آگے لایا جا رہا ہے تو بیلنس براڈ فارورڈ پینتیس ہزار روپیہ ہم نے لکھا پچھلے مہینے اور یہ فرسٹ آف فیبرری کا اوپننگ بیلنس ہے تو ڈیٹ جو ہے یہاں لکھنا فرسٹ آف فیبروری کی لکھی جائے گی کہ بیلنس فراڈ فارورڈ ہے اب ٹرانزیکشن کیا ہوئی ہماری ٹرانزیکشن ہماری دو فروری کو ہوئی کہ جی پچیس ہزار روپے جو ہے وہ ہم نے جمع کیے کہاں جمع کیے بینک میں جمع کیے کیش نکال کے کیش میں سے نکال کے پیسے ہم نے بینک میں جمع کیے اب اس کی انٹری کیا ہوگی کیش میں کمی واقع ہو رہی ہے بینک کے بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے کیش اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے اور بینک اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں گے اب بینک میں اگر ایک لاکھ تیس ہزار روپیہ پہلی فروری کو تھا تو دو فروری کو پچیس ہزار روپیہ مزید جب بینک میں جمع ہوا تو ایک لاکھ پچپن ہزار روپیہ بیلنس ہو گیا بینک میں اور کیش میں کیا ہوا کیش میں آپ کے پاس اوپننگ بیلنس جو تھا وہ پینتیس ہزار روپے کا تھا چھتیس پینتیس یا چھتیس ہزار روپئے کا تھا اس میں سے آپ نے پچیس ہزار روپیہ نکال کے جو ہے وہ آپ نے بینک میں جمع کرا دیا سو یہ تو پہلی ٹرانزیکشن آپ کی ہو گئی اب دوسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے جی پندرہ ہزار روپے کے یا آپ کے پاس جو بیلنس براڈ فارورڈ تھا ٹرائل بیلنس میں ایکسپنسز کا ٹرائل بیلنس جو تھا تھرٹی فرسٹ جنوری کو وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ایکسپنسز پیبل بیس ہزار روپے تھے لیکن اب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے تین فروری کو کہ وہ ایکسپنسز پیبل جو تھے وہ تیس ہزار روپے کے بیس ہزار روپے کے نہیں تھے وہ بلکہ پندرہ ہزار روپے کے ایکچولی تھے ہم نے پانچ ہزار روپیہ کے خواہ غلط اکرول جو ہے یا غلط اس کا پیبل جو ہے وہ کریٹ کر دیا تھا پیبل ریکارڈ کیا تھا جبکہ وہ ہمارا پیبل نہیں تھا اب اس چیز کو کریکٹ کرنا ہے اس کو صحیح کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے بیس ہزار روپیہ بیلنس براڈ فارورڈ ہے اس بیلنس کو ہم نے پہلی فروری ایکسپینس پے کے اکاؤنٹ میں ہم نے بیس ہزار روپیہ لکھ لیا اب دو فروری کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیس ہزار روپیہ جو ہم نے کریٹ کیا تھا یا اکرو کیا تھا یہ بیس ہزار روپیہ نہیں یہ پندرہ ہونا چاہیے تو پانچ ہزار روپئے کی کمی کرنی ہے اس میں اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ استعمال کیونکہ نہ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں ہم نہ کسی سے پیسہ وصول کر رہے ہیں یہاں پہ ہم استعمال کریں گے جرنل واؤچر کا ہم جرنل واؤچر ایک بنائیں گے ہم نے بیس ہزار کی فگر کو پانچ ہزار سے کم کرنا ہے بیس ہزار کا بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ بیلنس ہے اس کو ہم پانچ ہزار روپیہ کیسے کم کریں گے اس کو ڈیبٹ اس اکاؤنٹ کو ایکسپینس پیبل کے اکاؤنٹ کو جب ہم ڈیبٹ کریں گے پانچ ہزار سے تو دونوں کا فرق جو ہے وہ پندرہ ہزار ہو جائے گا فیئر کریکٹ ہو جائے گی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیس ہزار کو کاٹ کے اس کے جگہ پندرہ ہزار لکھ دیجئے یا بیس ہزار پہ سفیدی لگا کے اس میں پندرہ ہزار لکھ دیجئے نہیں صاحب ایسے نہیں ہوتا اکاؤنٹنگ میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا اور صحیح اکاؤنٹنگ میں ایسا نہیں ہوتا وقت میں اگر ایک غلطی کی ہے تو اس غلطی کو کریکٹ کرنے کا صحیح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی جنرل واؤچر کے تھرو ہے جو کہ اس وقت ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں سو پانچ ہزار روپیہ تو ہم نے ایکسپینس پیبل کو ڈیبٹ کر دیا اور جس اکاؤنٹ میں بھی ہم نے یہ جس اکاؤنٹ سے یہ ایکسپینس ریلیٹ کرتے تھے اس اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈٹ کر دیا تاکہ خرچہ جو ہے جو ٹوٹل خرچہ اس مہینے کا تھا وہ خرچہ جو ہے وہ کم ہو جائے یہ جو بھی چیز تھی وہ کم ہو جائے تو دونوں سائڈیں اس ٹرانزیکشن کی بھی کہ جی ہم نے بیس ہزار کے خرچے کہے تھے ہم نے ادا کرنے ہیں اب ہمیں پتا چلا کہ صاحب بیس ہزار کے خرچے نہیں ادا کرنے ان کے پندرہ کے کرنے ہیں تو وہ ہم بیس ہزار جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا اس کو بیس ہزار سے پندرہ ہزار پہ کیسے لے کے آئے ہم جنرل واؤچر بنائیں گے پانچ ہزار روپیہ ڈیبٹ کر رہے ہیں پیبل کے اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ اس کا جو ہے کیونکہ ہر ڈیبٹ کا ایک کریڈٹ ہوگا لہذا اس کا کریڈٹ جو ہے کسی ایکسپینسیز جہاں پہ ایکسپینس پہلے ریکارڈ کیے تھے اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جائے گا پیبل کیسے کریٹ ہوا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایکسپینس جب جب پے تھا کہ جی اس مہینے کا یہ خرچہ ہے لیکن ابھی پے نہیں ہوا تو اس وقت ہم نے ایکسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا تھا سو بیس ہزار روپیہ جنوری کے مہینے میں کسی ایکسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا گیا تھا اور پیبل کو کریڈٹ کیا گیا تھا کہ صاحب یہ پیسے جو ہے یہ آئندہ کسی وقت جو ہے وہ پے ہوں گے دو فروری کو ہمیں پتا چلا کہ جناب یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ غلط ریکارڈ ہو گئی تھی بیس ہزار نہیں تھا پیبل پندرہ ہزار تھا وہ اب ہم نے جنرل ون سے بنایا فروری دو کی تاریخ میں اکتیس جنوری میں نہیں دو فروری کو ہم نے بنایا کہ جناب یہ دو فروری کو اس اماؤنٹ میں پانچ ہزار روپے کی کمی ہے ہم نے پانچ ہزار سے ایکسپنسز پیبل کو ڈیبٹ کیا اور ایکسپنسز کے اکاؤنٹ کو جہاں پہ کہ اوریجنلی بیس ہزار روپیہ ڈیبٹ کیا گیا تھا اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا تاکہ اس مہینے کے خرچے بھی کم ہو جائے تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ جرنل کے تھرو آپ نے ریکارڈ کی ہے اب ہم اس کے بعد تیسری ٹرانزیکشن پہ آتے ہیں تیسری ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہی ایکسپینسیز پیبل جو ہے ان کو اب ہم چیک کے تھرو جو باقی رہ گئے پندرہ ہزار روپے کے وہ ہم چیک کے تھرو ادا کر رہے ہیں اس کی اینٹری اب آپ کے لیے سمپل ہونی چاہیے پیمنٹ ہو رہی ہے چیک کے ذریعے ہو رہی ہے بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا اور پیبل اکاؤنٹ جو ہے یہ پیمنٹ پندرہ ہزار کی پیبل کے اگینسٹ ہو رہی ہے نیا ایکسپنس نہیں ہو رہا خرچہ نہیں ہو رہا یہ اس ان اخراجات کے اگینسٹ پیمنٹ صرف ہو رہی ہے جو کہ ایکچولی جنوری کو ریلیٹ کرتے تھے پیمنٹ اس کی فروری میں ہو رہی ہے دوبارہ خرچہ نہیں ہو رہا خرچہ آپ آلریڈی جنوری میں ریکارڈ کر چکے ہوئے جس کو ابھی ہم نے پہلے درست کیا تھا اب ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں پندرہ ہزار روپیہ پیمنٹ کر رہے ہیں لہذا اب آپ ڈیبٹ کریں گے پی ایبل کے اکاؤنٹ کو اور بینک کو جو ہے وہ کریڈٹ کریں گے پندرہ ہزار روپے سے اور اس اکاؤنٹ کا یعنی پی ایبل اکاؤنٹ کا بیلنس جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا تین فروری کو یا پانچ فروری کو آپ نے کسی کو ایکسپینس کسی قسم کے کوئی ادا نہیں کرنے یہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو آپ دو چار مرتبہ دہرائیے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے اب تیسری ٹرانزیکشن کی طرف آتے ہیں جس میں کہ مسٹر بی جو ہمارے ڈیٹر تھے انہوں نے ہمیں چودہ ہزار روپے کیش پیمنٹ کی اکتیس جنوری کو آپ کو یاد ہے کہ ٹرائل بیلنس میں مسٹر بی کا بیلنس جو ہے وہ ایک تھا وہ پندرہ ہزار روپے کا تھا شاید اس پندرہ ہزار کے اگینسٹ انہوں نے چودہ ہزار روپے آپ کو کیش میں دے دیے مسٹر بی ڈیٹر تھے آپ کے ڈیٹر کون ہوتا ہے ڈیٹر وہ ہوتا ہے جس نے کہ آپ کو پیسہ دینا ہو سو پندرہ ہزار روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ بیلنس تھا اس کے اگینسٹ آپ نے وصول کیے چودہ ہزار روپے تو آپ کریڈٹ کریں گے مسٹر بی کو کیونکہ ان سے وصول کیے آپ نے اور وصول کہا کیے وہ آپ نے کیے کیش میں تو کیش کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے اب مسٹر بی کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے کا بیلنس رہ گیا کہ جو انہوں نے ابھی آپ کو دینا ہے لیکن اسی تاریخ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک اور ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جو کہ کیش کی ٹرانزیکشن نہیں ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک ہزار روپیہ ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے مسٹر بی کو کیونکہ انہوں نے کیش جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کر دی حالانکہ ہو سکتا ہے ان کا جو کریڈٹ پیریڈ ہو جو ان کو ادھار کا وقت دیا تھا وہ دو ہفتے تھا یا تین ہفتے تھا یا مہینہ تھا لیکن انہوں نے ایک ہفتے کے بعد ہی چونکہ پیمنٹ کر دی اس لیے آپ نے کہا کہ جی آپ کا بہت شکریہ اور مہربانی آپ یہ ڈسکاؤنٹ لے لیجیے ارلی پیمنٹ کرنے کا تو یہ عام طور پہ کاروبار میں ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی وقت سے پہلے پیمنٹ کر دے تو اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے تو آپ نے ایک ہزار روپیہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اب مسٹر بی کو دیا میں یاد رکھیے کہ پندرہ ہزار روپیہ انہوں نے ٹوٹل آپ کو دینا تھا چودہ ہزار روپیہ انہوں نے آپ کو کیش دے دیا جس کی آپ نے ریکارڈنگ ریسیٹ واؤچر کے تھرو کیش ریسیٹ واؤچر کے تھرو آپ نے کر لی اب یہ ایک ہزار روپے کا جو بیلنس رہ گیا تھا اس کا ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا اس کو جنرل واؤچر کے تھرو ریکارڈ کیا جائے گا جنرل واؤچر کیا بنے گا کہ مسٹر بی کا اکاؤنٹ کریٹ کیا جائے گا ایک ہزار روپے سے اور ڈیبٹ کیا جائے گا ڈسکاؤنٹس گیون جو ڈسکاؤنٹس دیے گئے اس اکاؤنٹ کو جو کہ خرچہ ہے آپ کے کاروبار کرنے کا ڈسکاؤنٹ جو دیا جاتا ہے وہ بھی کاروبار کا خرچہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ ایکسپینس اکاؤنٹ ہے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ اکاؤنٹ یا ڈسکاؤنٹ گیون اکاؤنٹ اس کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے جرنل واؤچر اس کا بنائیں گے اور لکھیں گے کہ being the amount of discount given to mister B on early payment of amount. Amount آپ نے مسٹر بی کو ایک ہزار روپیہ ڈسکاؤنٹ دیا بوجہ ارلی پیمنٹ کے اس طریقے سے آپ نے یہ بھی ریکارڈ کر لیا اب آگے چلیے اس کے بعد کی ٹرانزیکشن پہ آتے ہیں اس کے بعد جو ٹرانزیکشن ہے کہ جی آپ نے مسٹر اے سے ایک ساٹھ ہزار روپے کا مال خریدا وہ آپ نے ریکارڈ کیسے کریں گے اگین کوئی پیمنٹ جو ہے وہ کیش میں نہیں ہوئی کوئی بینک کے تھرو نہیں ہوئی آپ نے کریڈٹ میں مال خریدا ہے مسٹر اے سے مال خریدا ہے اب مسٹر اے کا اکاؤنٹ جو ہے اس میں اکتیس جنوری کو آپ نے کوئی ان کو پیسے دینے تھے اگر تو ان کو دینے تھے جو کہ پندرہ ہزار روپیہ تھا تو وہ بیلنس جو ہے وہ آپ فارورڈ آپ نے کیا آپ نے پچھلے مہینے سے آپ آگے لے کے آئے اور اس مہینے آپ نے مزید ساٹھ ہزار روپے کا بیلنس جو ساٹھ ہزار روپے کی ان سے پرچیز کی اب آپ نے ان کو ٹوٹل جو پیسے دینے ہیں وہ پچہتر ہزار روپے دینے ہیں اس کی ریکارڈنگ کیسی ہوگی کیونکہ آپ نے پیسے کیش میں نہیں ادا کیے آپ نے تو مال خرید لیا یہ پھر جنرل واؤچر بنے گا اور جنرل واؤچر کیا بنے گا کہ جی پرچیز کو ڈیبٹ کریں گے آپ ساٹھ ہزار روپے سے اور مسٹر اے جو کہ آپ کے کریڈیٹر ہیں کریڈیٹر کریڈیٹر کون ہوتا ہے وہ شخص یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمارے کاروبار میں ہم نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں سو مسٹر اے جو کہ کریڈیٹر ہیں ہمارے ان کے اکاؤنٹ کو ہم ساٹھ ہزار روپئے سے کریڈٹ کریں گے اور پرچیز کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے تو یہ ٹرانزیکشن جس میں کوئی کیش اس وقت انوالو نہیں لیکن مال آپ کے پاس آ گیا چونکہ آپ بیچیں گے چونکہ وہ مال آپ کے پاس آ گیا اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے آپ نے پیمنٹ مسٹر اے کو بھی نہیں کیا ہے بہرحال ملکیت اب آپ کی بن گئی کیونکہ آپ کے پاس وہ مال وصول ہو گیا آپ کے استعمال میں ہے لہذا اس کی جو قیمت ہے وہ ابھی ادا نہیں ہوئی اور ہونی ہے ایٹ سم فیوچر ڈیٹ اس کو آپ کو ریکارڈ کرنا پڑے گا تو یہ بھی جرنل واؤچر بنے گا اور جرنل واؤچر کے تھرو اس کی ریکارڈنگ ہوگی اس کے بعد سیلس نیکسٹ جو ہے وہ سیل ہے کہ جی آپ نے کریڈٹ پہ سیل سیل کیا مسٹر بی کو پچانوے ہزار روپے کمال اب یہ پچانوے ہزار اگین کوئی کیش کی ٹرانزیکشن انوالو نہیں ہے صرف سیل ہوئی ہے آپ نے پچانوے ہزار روپے کا مال مسٹر بی کے حوالے کر دیا ان کو دے دیا ان کو استعمال میں آ گیا تو اب اس پچانوے ہزار کو آپ کیسے ریکارڈ کریں گے اس پچانوے ہزار کو بھی آپ جنرل واؤچر کے ذریعے ریکارڈ کریں گے اب مسٹر بی کے اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور سیلز کو کریڈٹ کریں گے کیونکہ سیل تو ہو گئی آپ کی وہ پیسے نہیں ملے لیکن سیل ہو گئی اور مسٹر بی جو آپ کے ڈیٹر ہیں جنہوں نے آپ کو پیسہ ادا کرنا ہے ان کے اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کر دیں گے اور وہ ڈیبٹ یہ اظہار کرے گا کہ جی ان سے اتنے پیسے ہم نے وصول کرنے تو نائنٹی فائیو تھاؤزینڈ روپیز پچانوے ہزار روپیہ جو ہے وہ مسٹر بی کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگا اور سیلز کو کریڈٹ ہوگا being credit sales made to mister B بیگ دا منتھ آف فیبرری تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ایسے ریکارڈ ہو جائے گی اس کے بعد اگلی ٹرانزیکشن اور جو بہت ساری ٹرانزیکشن ہیں ان سب کو ریکارڈ بھی مختلف اکاؤنٹس میں کرنا چاہے گا کرنا ہوگا میں صرف آپ کو یہ جو نیکسٹ ٹرانزیکشن ہے یہ اب کر کے بتاؤں گا اس کے بعد جتنی ٹرانزیکشن ہیں وہ آپ خود ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد ٹرائل بیلنس بھی بنائیں گے تو اگلی ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پچہتر ہزار روپیہ ہم نے فکس ڈپوزٹ پہ ڈال دیا ہم نے یہ پیسہ جو ہمارے بینک میں موجود تھا ہم نے بینک کے جو کرنٹ اکاؤنٹ کیونکہ بینک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک کوئی پی ایم ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے پھر ایک کوئی فکس ڈپازٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں مختلف مطلب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو جو سرپلس کیش ہے ہمارے پاس اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے درکار نہیں ہوگا کاروبار میں اس کو ہم فکسڈ ٹرم کے لیے فکسڈ پیریڈ کے لیے ڈپوزٹ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ شرح منافع جو ہے اس پہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو کہ شاید پی ایل ایس اکاؤنٹ پہ ہمیں ملتا ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ پہ ملتا ہو اگر کرنٹ اکاؤنٹ پہ منافع ملتا ہے تو سو یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جی پچہتر ہزار روپیہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے نکال کے آپ ڈپوزٹ پہ رکھوا دیجیے فکس ڈپازٹ اس کا کروا دیجیے سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ آپ نے بینک سے نکالا بینک پیمنٹ واؤچر بنے گا کہ جی اس کو بینک اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے اور ڈیبٹ کر دیں گے ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں گے نظر میں آپ جس کا نام ہوگا فکس ڈپوزٹ اور اس اکاؤنٹ میں آپ پچہتر ہزار روپیہ ڈیبٹ کر دیں گے تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ایسے ریکارڈ ہوں گے اب باقی تمام ٹرانزیکشن جو ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا اب آپ خود کوشش کیجئے کہ ان کو ریکارڈ کریں آپ مختلف اکاؤنٹس میں اور فروری کے مہینے کا ٹرائل بیلنس جو ہے وہ آپ خود بنانے کی کوشش کیجئے اور اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جی یہ آپ کا بنایا ہوا ٹرائل بیلنس اور ہمارے ٹرائل بیلنس میں ایک جیسے ہیں یا نہیں ہے